صاحب کے دامن میں آ کر تو دیکھو صحابہ کے تھوڑی جی آواز دے دیو صحابہ کے دام ملے گا سکوں آزما کر تو دیکھو ملے گا سکوں آزما کر تو دیکھو ہمیں ان کا نام ہے جان سے پیارا ہمیں ان کا نام ہمیں ان کا ناموس ہے جان سے پیارا صحابہ پہ انگلی اٹھا کر تو دیکھو پیارا پڑھیے ہمیں ان کا نام اس پیارا ہمیں ان کا پیارا صحابا پہ اگلی اٹھا کر تو دیکھو کے میں آ تو دیکھو پڑھیے صحابہ کے دامن میں آپ گواہ ہیں یقین جانیے بڑی بڑی محفلیں پڑھنے کا مزہ آتا ہے اور بڑی بڑی محفلیں قبول ہوتی ہیں اللہ کے ہاں میرا دل کہتا ہے یہ محفل بھی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی ہے میں نے لال مسجد میں دو دو گھنٹے کی محفل کی ہے آپ لوگوں کے پاس ریکارڈ موجود ہے اور غازی عبدالرشید رحمت اللہ علیہ ہماری بدم حسان اسلام آباد کے سرپرست تھے وہ بھی ناطے پڑا کرتے تھے بعد محفل میں ہمارے ساتھ ریکارڈ سی سی ڈی موجود ہیں دوستوں کے پاس اور ان محفلوں میں جو ایک روحانیت ہوتی ہے وہ کم جگہوں پہ ملنے نصیب ہوتی ہیں آج بھی وہی کیفیت دیکھ رہا ہوں جو میں نے لال مسجد میں دیکھی تھی ماشاء اللہ مل کے پڑھیے صحابہ کے دامن میں آ کر تو دیکھو صحابہ تو دیکھو آج کو توجہ کرنا ذرا سور کا تم تصور تو کر لو اس طرح نہیں بلند آواز سے آج کو بلند کو سبحان اللہ ذرا زور کا تمہیں تصور تو کر لو صداقت کی جھولی میں صادق امی ہے صداقت کی جھولی میں صادق امی ہے بنائی گئی کیوں یہ رات نبی کی بنائی گئی یہ راحت نبی کی بنائی گئی کیوں یہ راحت نبی کی وہ آگو جسی دیکھ پا کر تو دیکھو صحابہ کے دامن میں آ کر تو دیکھو پڑھیے صحابہ کے دان صحابہ کے دیوانوں کو ہوں جانی چاہیے صحابہ کے دامن میں دیکھو ملے گا سکوں آزما کر بہت خوبصورت شیر ہے لیکن اس شیر کو پڑھنے سے پہلے آپ ایڈوانس میں کہیں گے سبحان اللہ اور مولوی صاحب آپ کو لکھ کے دے دیں گے خدا کا نام ہے ایک یہ بیٹھا ہوا ہے مصنف وہ کیا نا صحافی مجھ سے کاپی لکھ دینا بڑی مہربانی ہے آپ کی نا سنیں گے کو دے دینا بعد میں پروگرام کے بعد اگلے سال انشاءاللہ ساتھ والے ساتھی کو سننا چاہیے نا کہ کس طرح پڑھ رہا ہے پک کرنا چاہیے اس کو کس انداز سے پڑھ رہا ہے پڑھنے پڑھنے والا تو سننے سے یہ چیز بہت حاصل ہوتی ہے یہ چیزیں سننے سے حاصل ہوتی ہیں نہ کہ لکھنے سے لکھائی تو ہر جگہ مل جاتی ہے مل کے پڑھیے صحابہ کے دامن میں شیر سننا خدا نے عمر کچھ نوازا کہ شیتا کبھی ان کی راہ میں نہ آیا سہارا خدا نے عمر کو ہے یوں کچھ نوازا کہ شیتا کبھی خود بچائے گا شیطان کے شر سے خدا خود بچائے گا شیطان کے شر سے کس کو خدا خود بچائے گا شیطان کے شر سے عمر سے تعلق بنا کر تو دیکھو ہمارا ناراض ہو جائے خود بچائے گشے تو شر سے عمر سے تعلق بنا کر تو دیکھو اور یہ صحابہ کے دامن میں تو دیکھو ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو نہیں کوئی شوہر ہے اس جیسا نہیں کوئی شوہر جیسا محمد سا کوئی سسر بھی نہیں ہے محمد سا کوئی خسر بھی نہیں ہے نبی کی ہے تو بیٹیاں ان کے گھر میں نبی کی ہے تو بیٹیاں ان کے گھر میں نبی کی ہیں دو بیٹیاں میں نبی کی ہیں دو بیٹیاں ان کے گھر میں کوئی نبی کی ہیں دو بیٹیاں ان کے گھر میں کوئی دلہ انہیں سا بتا کر تو دیکھو صحابہ کے دامن میں آ کر تو دیکھو آج کو گونجانی چاہیے ملے گا سکون تو دیکھو ملے گا سکوں دیکھو صاحب کے دامن میں وہی سیدہ عاشق بلند سے کہ سبحان اللہ وہی سیدہ ماں کے ہے شوہر وہی شیر وہی فاتح خیبر وہی شیر یزدا وہی فاتح خیبر مشیر ابو بکرو فاروق عثمان سما مشیر ابو بکرو فاروق اس ماں ہے در ہے تاریخ اٹھا کر تو دیکھو صحابہ کے دہاں من میں آ کر تو دیکھو حسین و حسن تھکے آپ ابھی تو میں جنت کے شہزادوں کی بات کروں گا انشاءاللہ شاء اللہ بول دباس ہو اللہ حسین و حسن پھول جنت کے ہیں وہ حسین و حسن پھول جنت کے ہیں وہ جوانان نے جنت کے سردار بھی ہیں کے کیا ہے مزے راہ حق میں شہادت کے کیا ہے راہ حق میں شہادت کے کیا ہیں مزے راہ حق میں